الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات من يهده الله فلا فلا مضل له يضلله هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین او کما قال النبی علیہ الصلاة والسلام رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد العبدت من لسانی افقہ قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامینا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اخر كلامنا قابل قدر علماء کرام سامعین نظام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ گھر میں دین کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرنے سننے سنانے کے لیے جبا فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں حضرات ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے اور سرور کون عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیر القرون کا زبانہ ہے اس سے کافی آگے شر کی طرف برائی کی طرف یہ زبانہ بڑھ رہا ہے بارش کے قطرے کم ہیں اور زمانے کے فتنے زیادہ ہیں حدیث میں سرور کونین عقائد و عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے ہوں گے اور آدمی فتنے سے بچنا چاہے گا تو بھی بچنا اس سے بہت مشکل ہوگا کتاب الفتن حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک باب ہے جس میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار لا تعداد فتنوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے ہوائے نفس ہوائے نفس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بات کہتا ہے اور جو بات وہ سمجھا ہوا ہے اس پر وہی اٹل فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو سمجھا ہوں صحیح ہے میرا فیصلہ صحیح ہے لاکھ علماء کہیں لاکھ مفتیان کی رام کہیں قرآن و حدیث کو کھول کھول کر بیان کریں اس نے جو سمجھا اس نے دین کی جو تعبیر کی کھلی ہوئی کتاب اس کے سامنے آئے دلائل اس کے سامنے آئے تو یہ وہی بات کہے گا جو بات کفار اور مشرقین کہا کرتے تھے انا وجدنا آبا انا کداری کا یہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا اب یہ کہاں سے نیا دین پیدا ہو گیا کیا ہمارا باپ جھوٹا تھا ہمارا دادا جھوٹا تھا ہمارے خاندان والے جھوٹے تھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تسلیم نہیں کریں گے انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شریعت کو قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہے اور شریعت کو اپنے مزاج سے سمجھنا ہے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ زمانی کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آج شریعت متحرہ کو اللہ کے کلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت کم سمجھا جا رہا ہے میں نے اپنی شریعت الگ بنا لی بریلی والوں نے الگ بنا لی نظام الدین والوں نے الگ بنا لی دیوبند والوں نے الگ بنا لی اہل عرب نے الگ بنا لی اہل اجم نے الگ بنا لی علماء نے الگ بنا لی عوام نے الگ بنا لی جو شریعت ہم نے بنائی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جنت ہے ہر فرقہ دوسرے فرقے کو جہنمی کہتا ہے تعصب سے ہٹ کر آنکھوں کی پٹی کو ہٹا کر میرے آقا کیا کہتے ہیں اللہ کیا کہتا اس کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کو دین کہا بس وہ دین ہے لڑکی تلاشتے ہیں اپنے لڑکے کے لیے بہو تلاشتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سوم و سلاب کی پابند دیندار چاہیے مطلب کیا ہے دینداری کا معیار نماز اور روزہ ہے فلا آدمی بڑا دیندار ہے داڑھی رکھے ہوئے ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اب چوری کرے خیانت کرے کسی کا قرض لے کر ڈبا دے کسی کی زمین مار لے یتیم کا مال کھا لے بیوہ کا مال کھا لے باپ کے مرنے کے بعد لگائیے باپ کے مرنے کے بعد وراثت بھائیوں بہنوں کا حق مار کر کھا لے کوئی بات نہیں سوم و سلاد کا پابند ہے نماز پڑھتا ہے بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہے جبا پہنے ہوئے ہے یہ ہوم میڈ اسلام ہے یہ ہمارے گھروں کا بنایا ہوا اسلام ہے اگر ہم کسی ڈگری کا امتحان دیتے ہیں پانچ پرچے ہیں اس میں اگر کوئی ایک پرچہ حل کرے چار پرچوں میں فیل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ ناکام ہے شریعت متحرہ کے کئی شعبے ہیں جن میں اہم ترین شعبہ ہے عبادت معاملات اور معاشرت ہم نے عبادت کو شریعت سمجھا یہاں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے برسوں سے ہماری صف اول نہیں چھوٹے گی تکبیر اولا نہیں چھوٹے گی لیکن جب بیٹے کی شادی کا معاملہ آئے گا لڑکی والوں پر ظلم کریں گے ستم کریں گے کہ آپ کو اتنا جہیز دینا پڑے گا جوڑی کی رقم دینی پڑے گی شریعت وہاں کہاں گئی اس لیے کہ ہم نے شادی کو شریعت سمجھا ہی نہیں کھلی ہوئی بے پردگی ہو رہی ہے کیمرے کا استعمال ہو رہا ہے ویڈیو کا استعمال ہو رہا ہے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں ہم نے سمجھا تھا کہ نماز عبادت ہے نماز دین ہے کافروں نے اپنے بھگوان کو اپنی دیویوں کو دیوتاؤں کو مندر میں باندھ دیا عیسائیوں نے اپنے چرچوں میں باندھ دیا سکھوں نے گرودوارے کے اندر باندھ دیا گویا بویازب بلّہ مسلمان نے اپنے خدا کو مسجد کی چار دیواری کے اندر باندھ دیا مسجد میں آئے گا ٹوپی اٹھائے گا سر میں لگائے گا پاجامہ ٹکنے سے نیچے ہوگا اس کو اوپر کرے گا اور مسجد سے باہر جائے گا پاجامہ نیچے کر لے گا تو مطلب کیا ہے مسجد میں اللہ دیکھ رہا ہے باہر میرا خدا نہیں ہے مسجد میں میں مسلمان ہوں باہر میں اسلام کا پابند نہیں ہوں یہ کون سا بنایا ہوا دین ہے یہ کس نبی پر دین نازل ہوا قرآن شریف کے کون سی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم مسجد کے مسلمان رہیں اور بازار کے کافر رہے بازار میں مسلمان کی دکان میں اور کافر کی دکان میں کوئی فرق ہے نقلی مال وہ بھی بیچتا ہے نقلی مال مسلمان بھی بیچتا ہے ترازو کا ڈنڈا وہ بھی مارتا ہے اور ترازو کا ڈنڈا یہ بھی مارتا ہے وہ بھی مال کو جھوٹی قسم کھا کر نکالتا ہے اور یہ بھی مال کو جھوٹی قسم کھا کر نکالتا ہے کہاں گیا اسلام کہاں گیا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف کہاں گیا معاملات دین اسلام کا اہم ترین ستون ہے یاد رکھیے معاملات اگر صحیح ہیں نماز صحیح ہے روزہ صحیح ہے حج بیت اللہ صحیح ہے کسی بھی بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے لیے فاؤنڈیشن بنایا جاتا ہے بنیاد اس کی ڈالی جاتی ہے اگر بنیاد صحیح ہے تو عمارت صحیح اور بنیاد کھوکھلی لی عمارت کھوکھلی لی <coughs> نماز روزہ توحید حج زکات ان تمام عبادات کا جو فاؤنڈیشن ہے معاملات کی صفائی ہے آپ کے جسم میں اگر ایک لقمہ حرام کا ہے چالیس دنوں تک اللہ کے یہاں مسجدہ قبول نہیں ہے قرض لے کر آپ نے بتایا دس دن کے بعد میں واپس کروں گا گیارہواں دن شروع ہو گیا نہ آپ نے اس سے معذرت طلب کی نہ آپ نے اس سے وقت لیا نہ آپ کے دل کے اندر اس قرض کو ادا کرنے کا ارادہ ہے تو گویا آپ نے اس قرض پر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی سو روپے میں کپڑا خریدے نبے روپے حلال کے ہوں اور دس روپے اس میں چوری کے ہوں خیانت کے ہوں جب تک یہ کپڑا جسم پر رہے گا رب کائنات اس کے سجدے کو قبول نہیں کرے گا آج ہماری حالت کیا ہے ہم نے سمجھ لیا کہ نماز دین ہے ہم نے سمجھ لیا کہ داڑھی دین ہے ہم نے سمجھ لیا کہ تصویر کے دانوں کو ہم ڈھکیلنا یقیناً دین ہے لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے اس سے ہم لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اور پرہزگار ثابت کر سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے کیا کلام پاک کے اللہ نے نہیں فرمایا ویلفین الدین ہے بربادی ہے ویل کے معنی تباہی کے ویل کے معنی بربادی کے قرآن کافروں کے لیے ہے قرآن مسلمانوں کے لیے ہے قرآن مومنوں کے لیے ہے قرآن یہود و نصارہ کے لیے ہے قرآن کا خطاب کس سے تھا قرآن کا پہلا کتاب امین سے قرآن شریف کے دوسرے مخاطب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کے تیسرے مخاطب حضرات صحابہ کرام کلام پاک کے چوتھے مخاطب قیامت تک کے آنے والے مسلمان ویل المتفین ویل کے معنی تباہی اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے اور وہ اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم روزانہ ستر مرتبہ اسے پنا مانگتی ہے فرمایا جو ترازو کے تول میں گڑبڑ کرتا ہے جو مال کے دینے لینے میں گڑبڑ کرتا ہے جو وراثت میں گڑبڑ کرتا ہے جو کسی کا حق دباتا ہے مسلمانوں لاکھوں سجدے تمہارے بیکار ہیں معاملات کی گڑبڑی کے ساتھ لکھ کر رکھ لو سارے سال پوری زندگی حج کرتے رہو مکے میں بیٹھ کر طواف کرو ریاض الجنہ کے اندر اعتکاف کرو لیکن اگر کسی کا حق دبایا ہے کسی کا آپ نے قرض لے کر اس کا حق دبا لیا ہے یہ ساری زندگی اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ میں بیٹھ کر احتکاف کرنا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ساری عبادتیں بیکار ہیں کیا آپ نے نہیں سنا اگر کوئی شوہر نکاح کرتا ہے نکاح میں کس چیز کی بات چیت ہوتی ہے کتنی ضیافت ہوگی کتنے بھوکے کتے آئیں گے اور کتنا لے لیا جائے گا کتنا دیا جائے گا کتنا جہیز جہیز ہوگا ساری باتیں ہوں گی لیکن نکاح جس چیز پر قائم ہے مہر پر اس کی کوئی بات نہیں ہوگی دفتر لکھا جا رہا ہوگا آج صاحب پوچھیں گے دلہا کا نام کیا ہے دلہن کا نام کیا ہے وکیل کا نام کیا ہے گواہ کا نام کیا ہے اور جب مہر آئے گا لڑکے والے لڑکی والوں کو دیکھیں گے لڑکی والے لڑکے والا ارے اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی آپ نے نکاح کا معاملہ کیا کیا اب اس کے بعد جلدی میں ایک رقم طے کر لی گئی دس ہزار سات سو چھیاسی روپے بیس ہزار یا اپنی شان جتانے کے لیے پچیس ہزار پچاس ہزار لڑکے سے کسی نے پوچھا اتنی رقم بھی دو گے تم اس نے کہا کہ بھی دینا کس کو ہے یہ تو لکھنے لکھانے کے لیے ہے حدیث پاک میں سرور کون نہیں عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مہر کو طے کیا اور ارادہ کیا کہ میں اس کو ادا نہیں کروں گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں آقا نے فرمایا کہ وہ حرام کے بچوں کو پیدا کرے گا نکاح ہوا وکیل تھا گواہ تھا ایجاد تھا قبول تھا سب کچھ تھا لیکن معاملہ گڑبڑ تھا آخا نے فرمایا کہ زنا کے بچوں میں اس کے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس نے ڈاکہ ڈالا ہے ایک حق کو مار کر ایک عورت کے مہر کے حق کو مار کر ڈاکہ ڈالا ہے اب ہزار بچے پیدا کرے خنزیر کے بچے پیدا کرنے میں اس کے بچے پیدا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے دیکھیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک محدث تھے حدیث لکھا کرتے تھے اس زمانے کے اندر آج کی طرح پین نہیں تھا قلم نہیں تھا وہ ان کی بوتل ہوتی تھی اور لکڑی کا قلم ہوتا تھا اس میں ڈبویا جاتا تھا لکھا جاتا تھا تو لکھنے میں ایک مرتبہ ان کے دو چار خطرے زیادہ پڑ گئے تو اب اس کو کیسے سکایا جائے تو انہوں نے اپنے ناخن سے دیوار کو کھروچا چونے کی دیوار تھی چونا لگا ہوا تھا اس کو اٹھا کر ڈالا ڈالنے سے پہلے جب اپنی چٹکی میں اور انگلیوں میں اس کو رکھا خیال آیا کہ میں تو کرایہ دار ہوں اور مجھے لینے کا حق نہیں ہے لیکن پھر خیال آیا ارے یار ایک چٹکی چونے سے کیا ہو جائے گا ایک ذرا چونا وہ بھی حدیث لکھ رہا ہوں میں میں اپنے لیلا کو خط نہیں لکھ رہا ہوں اپنی معشوقہ کو لیٹر نہیں لو لیٹر نہیں لکھ رہا ہوں حدیث لکھ رہا ہوں چلو اس کو بھی ثواب مل جائے گا تو چنانچہ اس نے محدث نے اپنے ناخون سے کروچا اور اس چونے کو اٹھا کر اس نے اس انگ پر ڈالا روشنائی پر ڈالا لکھتے لکھتے رات کا کافی حصہ گزر گیا غنود کی آئی نیند آ گئی خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کہ محدث میں نہیں آتا چونکہ تو حدیث کی خدمت کرتا ہے اور میری روایتوں کو نقل کرتا ہے اس لیے میں تجھے بتا دے رہا ہوں جس مٹکی مٹی کو اور چونے کو تو ہلکا سمجھ رہا ہے یہی تجھے قیامت میں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے مجھے معلوم نہیں آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بنگلور میں یہ ہوتا ہے تیس چالیس سائز کی سائڈ ہوتی ہے مکان اب باپ مر گیا پرانے مکان کو ڈھایا گیا دو قدم زمین کی طرف آگے آ جاتے ہیں گلی کی زمین لے لیتے ہیں یہ چوری آپ حکومت کی کریں یہ چوری باپ دادا کی زمین کی کریں چوری چوری ہے یہ کسی نے آپ کو بتایا کہ ملا کی جیب سے جیب کاٹیں تو چوری ہے اور چیف منسٹر کی جیب کاٹیں تو چوری نہیں ہے حکومت کے خزانے سے کاٹے تو چوری نہیں ہے خدا جانے آپ کے یا ہوتا نہیں ہوتا کارپوریشن کی جو زمین پنچایت کی جو زمین ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ لے لیا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن سات زمین نیچے تک جتنی زمین ہم نے غیروں کی ہتھیائی میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر آپ نے مکان اب تعمیر کر چکا ہے کر چکے ہیں آپ ڈھا دیجئے اس کو اتنا حصہ ختم کر دیجئے اس لیے کہ آپ تو مر کر چلے جائیں گے ایش آپ کی اولاد کرے گی اور آپ کی نسل اس میں ٹھٹا کرے گی جواب آپ کو دینا پڑے گا سات زمین نیچے تک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جو چیزوں کی قیانت کی گئی اللہ اس کے پاخانی کی جگہ میں ڈنڈے کو گاڑیں گے اور ساری خیانت کی چیزیں اس پر لٹکا دی جائیں گی یہ زمین لٹکا دی جائے گی یہ مہر لٹکا دیا جائے گا شوہر کے مرنے کے بعد آپ کے یہاں ہوتا نہیں ہوتا عورت کو مجبوراً لایا جاتا ہے اس کی چوڑیاں پھوڑی جاتی ہیں اور اسے زبردستی معافی دلوائی جاتی ہے زبردستی کا سودا شریعت کے اندر نہیں ہے یہی بیوی قیامت کے دن شوہر کا دامن پکڑے گی اجی ہمارا سوا ہزار کا مہر واپس کرو وہ کہے گا میرے پاس تو روپیہ اور پیسہ نہیں ہے اب جب روپیہ پیسہ نہیں ہے تو اپنی زندگی کے کیے ہوئے حج ہمیں دے دو اب حج کو دیکھا گیا حج قبول نہیں عمرے کو دیکھا گیا عمرہ قبول نہیں اللہ کے راستے میں چلا نکلا وہ قبول نہیں تو ٹھیک ہے جب میں کیا نہیں ہے تو میں نے اپنی زندگی میں دس جنا کیے ہیں اس دس جنا کا عذاب تم اپنے اوپر لے لو اب شوہر اللہ کے پاس جائے گا کہے گا یا اللہ باری تعالیٰ یہ دیکھیے عورت جب تک میں زندہ رہا اور اسے سہاگن بنا رہا بناتا رہا سہاگ کی زینت بنتا رہا اس نے کچھ نہیں کہا اور ستاتی رہی یہاں بھی مجھے ستا رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندوں کے حقوق میں میں بھی آنے والا نہیں جاؤ تم اپنا فیصلہ خود کر لو حقوق العباد کا معاملہ معاملات کی صفائی کا معاملہ بڑا خطرناک ہے آپ جانتے ہیں رئیس المنافقین منافقوں کا جو سردار تھا منافق کافر سے بھی خطرناک منافق یہودی سے بھی خطرناک منافق عیسائی سے بھی خطرناک ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا یہ کلام پاک کی آیت کا ترجمہ ہے ایسے مقام پر جائے گا کہ کوئی جہنمی کتا اس مقام پر نہ جائے گا کان کھول کر سنے جب رئیس المنافقین یعنی جو منافقوں کا لیڈر تھا گرو گھنٹال تھا وہ مر گیا انتقال ہو گیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی منع کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھائیں گے لوگوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا آپ نے فرمایا میری نماز جنازہ سے اس کو جنت ملے گی سو مرتبہ میں پڑھاؤں گا ستر مرتبہ پڑھاؤں گا آیت نازل ہوئی استغفر لہم اولا لہم لہم فلئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ دو مرتبہ ستر مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو فلئی اکفر اللہ لہم میرا قانون یہ ہے کہ میں اسے مغفرت کا پروانہ نہیں دینے کا لیکن گئے آپ آپ کو روکا گیا قدم آگے بڑھائے روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چادر مبارک پکڑ کر کھینچا پیچھے کی طرف اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں آپ منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ فرمایا کہ میرے کتنے رحیم تھے کریم تھے رعوف تھے آپ اگر آپ کے بس میں ہوتا ابو جہل کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دیتے آپ کے بس میں ہوتا ایک ایک دشمن کو اٹھا کر جنت میں داخل یہ کمینے ہیں نالائق ہیں حرام زادے ہیں جو میرے محبوب کو کہتے ہیں کہ آپ تھے دہشت ایک ایک دشمن کو جنت میں پہنچا دیتے آپ آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ نے نماز نماز جنازہ پڑھا دی قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی فلا اعلی آہدی ہوں ماتا ابدوں ولا تخم اعلی قبری کہ آئندہ آپ جو ہے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے اس کو سن لیا آپ نے یہ بات تو صحیح نا اب آگے بڑھیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کو ماننے والے کسی صحابی کا جنازہ آتا تو جنازہ کون پڑھانے والے تھے آقا کی موجودگی میں کوئی اور پڑھاتا آقا اگر نماز جنازہ پڑھاتے اور نماز جنازہ میں پہلی تکبیر میں سنا ہے دوسری تکبیر میں درود ہے اور تیسری تکبیر کے اندر کیا ہے اللہ مقبل حلینہ و میتنا و شاہدینا و غائبینا آخا رب کائنات سے کہیں اللہ ہمارے زندوں کی اور مردوں کی مغفرت کر دے تو کیا ممکن ہے کہ اللہ مغفرت نہ کرے گا سو فیصد یقین کہ آخا نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی وہ بخشا بخشایا ہے روایتوں کے اندر آتا ہے کان کھول کر سنو یہ پیشانی کا گھٹا لگ کر آپ بیوی کو دھوکہ دے سکتے ہیں معاشرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں یہ داڑھی کی لمبائی لے کر قوم کو دھوکہ دے سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے روایتوں میں آتا جنازہ آتا آخائے دو عالم سا سلم پوچھتے کیا اس پر قرض تھا اگر قرض اتنا چھوٹا ہوتا کہ بیت المال سے ادا کیا جاتا تو آخا اس کو ادا کر دیتے اس لیے کہ آپ وکیل تھے مسلمانوں کے کفیل تھے خلیفت المسلمین تھے آپ کو پاور کا اختیار تھا کہ چھوٹا موٹا قرض بیت المان سے ادا کر دیا جائے لیکن اگر قرض بڑا ہوتا اور رولز کے اعتبار سے قانون کے اعتبار سے بیت المان سے اس کو ادا نہیں کیا جاتا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ اس مسلمان کا جنازہ محمد نہیں پڑھائے گا کسی اور سے پڑھا لو آج اگر آپ نے کسی کا حق دبایا ہے کسی کا قرض چاہے وہ ہوم لون بینک سے لیا ہو کریڈٹ کارڈ سے آپ نے قرض دبا لیا ہو چوری چوری ہے ہندو کے گھر میں ڈاکہ ڈالے یا یہ کہ آپ نے راشن کارڈ کے اندر فرضی نام چڑھوا کر آپ نے راشن زیادہ لیا ہے آپ مستحق نہیں تھے جھوٹ بول کر ریلوے پاس لیا ہے آپ نے کرنٹ کی چوری کی ہے آپ نے پانی کی چوری کی ہے آپ نے غلط کاغذات داخل کر کر آپ غیر مستحق غریبوں کو دی جانے والی زمین آپ نے لی ہے یہاں کو لے کر دنیا کی عدالتوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اللہ کو نہیں بنا سکتے ہم نے دین یہ سمجھ لیا کہ ایک رکاب کے اندر دس پارے پڑے جائیں دو رکاب کے اندر اتنے پارے پڑے جائیں اور ہم نے دین یہ سمجھ لیا کہ دین کی باتیں سنی جائیں اور سنائیں یقیناً دین ہے لیکن اس دین کی ایک بنیاد بھی ہے وہ معاملات کی صفائی ہے بیوی کو اس کا حق دینا ہے اولاد کو ان کا حق دینا ہے اولاد میں خیانت کی ایک بچے کو عمدہ کپڑے لائے ایک بچے کو گھٹیا کپڑے لائے لڑکی کو ایک نگاہ لڑکے کو ایک نگاہ جس کی دو بیویاں ہیں ہر بیوی کے ساتھ الگ نگاہ یہ معاملہ دنیا میں تو چل سکتا ہے لیکن آخرت میں یہ دامن پکڑیں گے اور کہیں گے ہم شاید آپ نے ظلم کیا ہے ایک سوئی اگر آپ نے کسی سے عجیب بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں سب سے بڑی نیکی کیا سمجھتے ہیں آپ حج عمرہ نبی کا صحابی ہونا نبی کے کوئی آدمی نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اسی راستے میں شہید ہو جانا روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابہ اکرام کا جتھا گیا ایک صحابی شہید ہو گئے کئی تیر جسم کو لگے ہوئے تھے تلوار کی مار لگی ہوئی تھی صحابہ کرام سب تعریف کرنے لگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو مبارک ہو آقا نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا نبی کے زمانے میں صحابی بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا اللہ کے راستے میں شہید ہوا آخا نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا بڑی بڑا تعجب ہوا کیا ماجرا ہے فرمایا مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے اس کو ایک سونے کا کڑا پسند آیا انگوٹھی پسند آئی بغیر سپہ سالار کو امیر المکن ان کو پوچھے بغیر اس چیز کو اٹھا کر اس نے اپنے جھولی میں ڈال لیا خیانت کی اور یہ خیانت اس کو جہنم میں لے جانے والی ہے نازک معاملہ ہے کسی کا حق بنتا ہے پیر پکڑ کر معافی مانگ لو دے سکتے ہو تو دے لو آپ دکان میں گئے آپ نے ایک روپئے کا سکا دیا اٹھنی کی کوئی چیز آپ نے خریدی دکاندار بھیڑ زیادہ تھی مغالطے میں آ گیا ایک روپے کا سکہ دو روپے کا سکہ سائز ایک ہوتا ہے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اب اس نے آپ کو دینا تھا اٹھنی پچاس پیسے واپس کرنے تھے لیکن اس نے آپ کو ڈیڑھ روپیہ دے دیا یہ سمجھ کر کے آپ نے اس کو دو روپے کا سکہ دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک روپے کا سکہ دیا ہے لیکن آپ کا یہ ایمانی اسلامی اپنی نماز کو صحیح کر رہا ہے آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس کو ڈیڑھ روپیہ واپس کر دیں بھیا غلطی ہو گئی آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہندو ہمیں مارتا ہے آج دنیا ہمیں مارتی ہے میرے رب کی قسم جس دین کو ہم مسجد کی چار دیواری میں زندہ کرنا چاہتے ہیں اس دین کو اگر بازاروں میں لائیں گے تو پھر اس کے بعد کلمہ پڑھنے والے اتنے آئیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا ایک صاحب مسلمان تھے تاجر کاروبار کر رہے تھے ایک ہندو آیا اور کہا کہ مجھے آٹا چاہیے چاول چاہیے صابن چاہیے ایک لیسٹ اس سے اس نے دی انہوں نے اس بیچ کو پڑا اور اس کافر کو گاہک کو واپس کر دیا کہا کہ جاؤ سامنے والے دکان سے لے لینا بھیا کیا آپ کے پاس چاول نہیں ہے آٹا نہیں ہے صابن نہیں ہے تیل نہیں ہے کہا کہ سب کچھ تو ہے آج میری بیوی بچوں کا جتنا گزران ہونا تھا اللہ نے مجھے اتنا کاروبار دے دیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ہندو بھائی جو سامنے بنی آئے صبح سے لے کر اب تک اس کا کوئی کاروبار نہیں ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر بھی چولہے کو جلا دے اب یہ گیا کہا کہ بھائی وہاں سے لوٹ کر آئے ہو یہ تو چیزیں اس کے پاس نہیں تو اس کافر گاہک نے کہا یہ تمام چیزیں اس کے پاس موجود تھیں ان کا جواب یہ تھا کہ آج ان کا اتنا کاروبار ہو چکا ہے کہ آج ان کے گھر میں چولہا جل سکتا ہے وہ آپ کی دکان کی طرف نگاہ تھی انہوں نے سمجھا کہ اگر یہ کاروبار آپ کا ہو جائے گا آپ کے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی چولہا جلے گا اتنا کہنا تھا کہ پھر وہ بنیا اور دکاندار دونوں یہاں پر آئے کہا کیا معاملہ گڑبڑ ہو گیا کہا ہم نے سودا وہاں پر خریدا اور جنت کی ٹکٹ آپ کے ہاتھ پر خریدیں گے آپ کلیمہ پڑھائیے آپ کا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے آٹو کے میٹر میں گڑبڑ کر دیا الیکٹرک میٹر میں گڑبڑ کر دیا یسٹڈی بوتھ میں گڑبڑ کر دیا کرنے دو دنیا والوں کو ایمانداری آپ بتائیں گے دنیا کے لوگ قدموں میں پڑھ کر ایمان اور اسلام کو قبول کریں گے ہماری امانت ہماری دیانت کو ہم نے دکھایا نہیں ہم واس کرتے ہیں ہم نصیحت کرتے ہیں ایک ایک چیز کا سبق بتایا گیا ہمارے علماء نے لکھا جس کی ڈیوٹی آٹھ گھنٹے ہے اگر وہ دس بجے جانے کے بجائے گیارہ بجے جاتا ہے تو دس بجے سے گیارہ بجے تک کی جو تنخواہ ہے اس کے لیے حرام ہے کوئی ماننے کے لیے تیار ہے سجدے پر سجدے کرو روزے پر روزے رکھو اب وہ حرام کی روزی خود کھائیں گے اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے جنت ملے گی اس لیے اگر آپ سے کوئی خطا ہو گئی انسان ہے خطا ہو جاتی ہے بھول ہو جاتی ہے کوئی حق دوسروں کا آپ کے ذمے آ گیا بجلی کا کلیکشن آپ نے غلط لے لیا پانی کا غلط لے لیا غلط طریقے سے زمین کو ہتھیار لیا ماں باپ کی وراثت کو آپ نے بھائی بہنوں میں تقسیم کیے بغیر اس پر اپنا حق جتا لیا یہ سانس چل رہی ہے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ صاحب حق کو اس کا حق دے دیں ورنہ قیامت کے دن یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاملات کی صفائی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ بازار میں مسجد میں مکان میں وہی تقوی ہمیں نصیب فرمائیں جو اس کے کعبے کے پاس اللہ ہمیں نصیب فرماتے ہیں آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین وسلم علیہ سید المرسلین والا علیہ و اجبائین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ما ينفعنا وزدنا علما انا نسالك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من من من الخير ونعوذ بك شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الشر وانت المستعان وعليك ولا ولا حول قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد